باب سلام کی ابتدا حدیث نائن 978 سیونٹی ایٹ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا پھر فرمایا جاؤ اور وہاں بیٹھے ہوئے فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو پھر سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا چنانچہ آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ پس انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ ان آدم کی صورت پر ہوگا پس اس وقت سے اب تک مخلوق چھوٹی ہوتی جا رہی ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب سلام کو عام کرنے کا بیان حدیث نمبر 979 سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام کو عام کرو سلامتی پاؤ گے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 980 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک ایمانہ لے آؤ اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو صحیح مسلم حدیث نمبر نائن سیدنا ایٹی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے یہ روایت صحیح ہے جس نے سلام کی ابتدا کی حدیث نمبر 982 جناب بشیر بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے میں کوئی شخص پہل نہیں کر پاتا تھا یا کہا سبقت نہیں لے جا سکتا تھا بلکہ وہ خود پہل کر لیتے تھے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 983 جناب ابو زبیر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے دو پیدل چلنے والوں میں سے جو بھی سلام کرنے میں پہل کرے گا وہی افضل ہوگا یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 984 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ مزینہ کا ایک شخص اغر رضی اللہ سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی اس کے بنو عمر بن عوف کے ایک شخص کے ذمے کھجور کے کچھ وسق تھے وہ اس کے پاس اپنی کھجور لینے کے لیے کئی بار گیا اس اگر رضی اللہ نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ عنہ کو بھیج دیا اغر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ راستے میں ہمیں جو بھی ملتا سلام کرتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں لہٰذا ان کے لیے اجر بھی ہوگا تم بھی انہیں سلام کرنے میں پہل کرو تمہارے لیے بھی اجر ہوگا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ واقعہ اپنے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 985 سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور یہ اس سے منہ پھیر لے ان دونوں میں بہتر وہ ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا صحیح البخاری باب سلام کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 986 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس وقت آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے تو اس آدمی نے کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں پھر دوسرا آدمی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا اس کے لیے بیس نے کیا ہے پھر تیسرا آدمی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تیس نے کیا ہے پھر ایک آدمی مجلس سے اٹھ کر چل دیا اور سلام نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالب گمان یہی ہے کہ تمہارا دوست بھول گیا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں آئے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے پھر اگر وہ بیٹھنا مناسب سمجھے تو بیٹھ جائے پھر جب جانے کے لیے اٹھے تو بھی سلام کرے پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ لائق اہتمام نہیں یعنی دونوں ہی اہم ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 987 سیدنا عمر رضی اللہ عنہما عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا وہ جن لوگوں کے پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم اور لوگ جواب میں کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ اور وہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو لوگ کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر ابو اس پر اللہ نے فرمایا آج تو لوگ ہم سے فضلت میں بہت زیادہ بڑھ گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری سند میں بھی یہی مروی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 988 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہودیوں نے تم سے جتنا سلام اور آمین کہنے پر حسد کیا اتنا کسی اور چیز میں نہیں کیا یہ روایت صحیح ہے باب السلام اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے حدیث نمبر 989 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ السلام السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین میں رکھا ہے لہذا تم آپس میں سلام کو عام کرو یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 990 سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ایک کہنے والے نے یوں کہا السلام علی اللہ اللہ تعالیٰ پر سلام ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا السلام اللہ کس نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے لیکن تم یوں کہا کرو عطیہ للہ والسلوات وطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشد اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبدہ ورسول تمام زبانی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام اس تشہد کو اس طرح سیکھتے تھے جیسے تم میں سے کوئی قرآن مجید کی صورت سیکھتا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ مسلمان پر لازم ہے کہ جب مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کہے حدیث نمبر 991 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہے عرض کیا گیا وہ کون سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس سے ملاقات کرے تو اس سے سلام کر جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو کر جب وہ تجھ سے خیر خواہی مانگے تو اس کی خیر خواہی کر جب اس سے چھینک آئے تو چھینک آئے پھر وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے یعنی یرحمک اللہ کیا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے کے ساتھ جا صحیح مسلم باب پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے حدیث نمبر 992 سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرماتے ہوئے سنا سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کرے پھر ان میں سے جس نے سلام کا جواب دیا تو اس کے لیے اجر ہے اور جس نے جواب نہ دیا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 993 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 994 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب دو پیدل چلنے والی آپس میں اکٹے ہو جائے تو ان میں سے جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہ افضل ہوگا یہ روایت صحیح ہے باب سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کرے حدیث نمبر 995 سیدنا ابو خرارہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے صحیح البخاری حدیث نمبر 996 سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھڑ سوار بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کرے یہ روایت صحیح ہے باب کیا پیدل چلنے والا سوار کو سلام کر سکتا ہے حدیث نمبر 997 جناب حسین رحم اللہ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک گھڑ سوار سے ملے تو انہوں نے اسے سلام کرنے میں پہل کی میں حسین رحمہ اللہ نے کہا آپ نے اسے سلام کرنے میں پہل کی تو انہوں نے فرمایا میں نے شرح رحمہ اللہ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے باب تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کرے حدیث نمبر 998 سیدنا فدالہ بن عبید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کرے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 999 سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گر سوار پیدل چلنے والے کو پیدل چلنے والا بیٹھے کو اور کلیل کثیر کو سلام کرے یہ حدیث صحیح ہے باب چھوٹا بڑے کو سلام کرے حدیث نمبر ون سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو پیدل چلنے والا بیٹھے اور کلیل کثیر کو سلام کرے صحیح البخاری باب جس نے سلام کرنے میں بخل کیا حدیث نمبر ون فورٹی ون سیدنا عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹی قسم کھائے بکیل وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کری اور سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1042 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بڑا کنجوسی وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے اور بے شک لوگوں میں سب سے بڑا آجز وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز ہو یہ روایت صحیح ہے باب بچوں کو سلام کرنا حدیث نمبر 1043 جناب ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بچوں کے ساتھ ہی عمل کیا کرتے تھے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1044 جناب امبسا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ مکتب مدرسے میں بچوں کو سلام کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے باب عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا حدیث نمبر 1045 سعیدہ امی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے میں نے عرض کیا امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا خوش آمدید صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1046 امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورتیں مردوں کو سلام کیا کرتی تھی یہ روایت حسن ہے عورتوں کو سلام کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 1047 سیدہ اسمہ اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزری عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور فرمایا انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بے شک تم میں سے کسی عورت کے بیش کو بے شوہر رہنے کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے شوہر دیتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو جب غصہ میں آ جاتی ہو تو کہتی ہو اللہ کی قسم میں نے اس سے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی بلائی نہیں دیکھی یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور یہی انعام کرنے والوں کی ناشکری ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1048 سیدہ اسما بنتی یزید انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی ہم عمر لڑکیوں میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیے اور فرمایا انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو اور میں عورتوں میں سوال کرنے کے معاملے میں سب سے تیز تھی چنانچہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انعام کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا اپنے ماں باپ کے پاس بے شوہر رہنے کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر عطا کرتا ہے اور اس سے اولاد عطا فرماتا ہے پھر جب کبھی وہ غصہ میں آ جاتی ہے تو ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی خیر نہیں دیکھی یہ روایت صحیح ہے باب جس نے کسی کو مخصوص کر کے سلام کرنے کو مکرو جانا حدیث نمبر 1049 جناب طارق بن شہاب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے دربار نے آ کر کہا نماز کھڑی ہو چکی ہے یہ سن کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اٹھے تو ہم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ مسجد کے اگلے حصے میں رکو کی حالت میں ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تقبیر کہی اور رکو میں چلے گئے پھر اسی طرح چلتے ہوئے نمازیوں کے ساتھ مل گئے اور جیسا انہوں نے کیا تھا ہم نے بھی کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک آدمی تیزی سے گزرا اس نے کہا السلام علیکم السلام یا ابا عبد الرحمن تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے ٹھیک ٹھیک پہچانا پہنچایا جب ہم نماز پڑھ چکے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ان کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آ جائے ہم میں سے بعض نے بعض سے کہا تو میں سے کون ان سے پوچھے گا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور یوں کہہ دیا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک پہنچایا طارق بن شہاب رحم اللہ نے کہا میں ان سے پوچھوں گا چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگوں کو خاص کر کے سلام کرنا اور تجارت کا اس قدر پھیل جانا ہوگا کہ عورت کہے گی کہ تجارت کے میں اپنی خاون کی مدد کرے گی اور قطع رحمی ہوگی اور علم کا بکھر جانا ہوگا اور جھوٹی گواہی کا ظاہر ہونا اور سچی گواہی کا چھپایا جانا ہوگا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1050 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلائے اور جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہے صحیح البخاری صحیح مسلم باب پردے کی آیت کیسے نازل ہوئی حدیث نمبر 1051 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت دس سال کے تھے میری والدہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمیشہ کہتی تھی چنانچہ میں نے دس سال آپ کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا نزول حجاب کے متعلق مجھے تمام لوگوں سے زیادہ علم ہے سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے نکاح کیا تھا اور انہیں اپنے گھر لائے تھے آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا سب نے کھانا کھایا اور چلے گئے مگر کچھ صحابہ باقی رہ گئے جو دیر تک بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر نکل آئے میں بھی باہر آ گیا تاکہ وہ لوگ بھی باہر چلے جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے میں بھی آپ کے ساتھ چل کر گیا یہاں تک کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ کے حجرہ کے چوکھٹ پر آئے پھر خیال آیا کہ وہ لوگ چلے گئے ہوں گے اس لیے واپس اشرف لائے میں بھی واپس آ گئے یہاں تک کہ آپ سیدہ زینب اللہ کے ہاں داخل ہوئے وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ واپس ہوئے اور میں بھی واپس آ گیا یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خجرہ کی چوکھٹ پر پہنچے پھر خیال آیا کہ اب وہ لوگ چلے گئے ہوں گے اس لیے پھر واپس تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا تو اس وقت وہ لوگ جا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا اس وقت پردہ کا حکم نازل ہوا تھا صحیح البخاری باب پردے کے تین اوقات کے بیان میں حدیث نمبر 1052 جناب سالبہ بن ابی مالک کرزی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سوار ہو کر قبیلہ بنی حارثہ کے بائی سیدنا عبداللہ بن سوید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پردے کے تین اوقات کے بارے میں پوچھنے لگے وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان اوقات پر عمل پیرا تھے انہوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں بھی ان اوقات پر عمل کروں تو انہوں نے فرمایا دوپہر کے وقت جب میں اپنے کپڑے اتار دیتا ہوں تو میرے گھر والوں میں سے کوئی بالغ آدمی میرے پاس میری اجازت کے بغیر نہیں آتا مگر یہ کہ میں اسے خود بلاؤں تو یہ اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اور نہ جب فجر طلوع ہو جائے اور لوگ چلنا پھرنا شروع کر دے یہاں تک کہ نماز پڑھ لی جائے اور نہ ہی اس وقت جب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں اور اپنے کپڑے اتار لوں یہاں تک کہ میں سو جاؤں یہ روایت صحیح ہے باب آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھانا حدیث نمبر ون سیدہ تھری عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ایک قسم کا کھانا حیث ایک قسم کا کھانا جو کی اور ستو سے تیار کیا جاتا ہے کھا رہی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کی دعوت دی وہ بھی کھانے لگے اتفاقاً ان کا ہاتھ میری انگلی کو لگ گیا تو انہوں نے کہا اوہو اگر تمہارے بارے میں میری رائے مانی جاتی تو تمہیں کوئی آنکھ نہ دیکھ پاتی اس پر پردے کا حکم نازل ہو گیا یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر جناب سالم بن سرج رحم اللہ اللہ جو خولہ رضی کے غلام ہے اور وہ خارجہ بن حارث رحم اللہ کی دادی ہیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دادی کو کہتے ہوئے سنا میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ہاتھ یا بعد دیگرے ایک ہی برتن میں پڑھتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب جب کوئی کسی غیر رہائشی گھر میں داخل ہو حدیث نمبر ون فائیو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب کوئی شخص غیر رہائشی گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1056 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا کھلو سے لے کر اہلیہ اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور وہاں رہنے والوں کو سلام کہو اس آیت سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا اس آیت میں یہ حکم مستثنا ہے جو اگلی آیت میں ہے لائس علیکم سے لے کر ما تکتمون تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہیں رہتا اور اس گھر میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز چیز ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتی ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہ روایت صحیح ہے باب تمہارے غلاموں کو اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے حدیث نمبر 1057 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آیت الذین ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں کو بھی اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے کے بارے میں فرمایا یہ حکم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں یہ روایت ضعیف ہے باب اللہ تعالیٰ کا فرمان جب تم میں سے لڑکے بلوغت کو پہنچ جائے حدیث نمبر 1058 امام نافع رحم اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی بیٹا بالغ ہو جاتا تو وہ اسے الگ کر دیتے پھر وہ ان کے پاس صرف اجازت سے ہی آتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب اپنی والدہ سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1059 جناب الکمہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں آپ صلی اللہ آپ اللہ نے فرمایا تم ہر وقت اسے دیکھنا پسند نہیں کر سکتے لہذا اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1060 جناب سلیم بن نظیر مسلم بن نظیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں جنا آپ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس سے اجازت نہیں لوگے تو ممکن ہے کہ اسے ایسی حالت میں دیکھ لو جو تمہیں ناگوار گزرے یہاں پر غلطی سے سلیم ہو گیا ہے تو عربی عبارت میں مسلم ہے مسلم بن یہ روایت حسن ہے باب اپنے والد سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1061 جناب موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس گیا وہ اندر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے آ گیا انہوں نے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پر ایسا مارا کہ مجھے اپنی سرین کے بل بٹھا دیا پھر کہا کیا تو بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب اپنے والد اور بیٹے سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1062 سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں آدمی اپنے بیٹے اور اپنی والدہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرے اگرچہ وہ بوڑھی ہو اور اپنے بھائی اور اپنی بہن اور اپنے والد سے بھی یہ روایت ضعیف ہے باب اپنی بہن سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1063 جناب عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما سے پوچھا کیا میں اپنی بہن سے بھی اجازت طلب کروں انہوں نے فرمایا ہاں میں نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا میری زیر پرورش میری دو بہنیں ہیں میں ان کی پرورش کرتا ہوں اور ان پر خرچ کرتا ہوں کیا ان سے بھی اجازت لوں فرمایا ہاں کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ ان دونوں کو یہاں حالت میں دیکھے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا الذین آمنو سے لے کر ثلاث اورات لکم اے ایمان والو تم سے اجازت طلب کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو تمہاری ملکیت میں ہیں اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوگت کو نہیں پہنچے نماز فجر سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین تمہارے لیے پردے کے اوقات ہے فرمایا ان لوگوں کو اجازت کا حکم پر دے کے ان تین مواقع میں ہی دیا گیا ہے جو آیت میں مذکور ہے فرمایا وَإِذَا بَلَغَتْ بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ اور جب تم میں لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کری جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اجازت لینا واجب ہے ابن جریج رحم اللہ نے یہ لفظ زیادہ کہے ہیں کہ تمام لوگوں پر واجب ہے یہ روایت صحیح ہے باپ اپنے بھائی سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1064 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی اپنے والد والدہ اپنے بھائی اور اپنی بہن سے اجازت طلب کرے یہ روایت ضعیف ہے باب اجازت طلب کرنا تین بار ہے حدیث نمبر 1065 جناب عبید بن امیر جناب عبید بن عمیر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت نہ ملی گویا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سنی تھی اسے اندر آنے کی اجازت دے دو عرض کیا گیا وہ تو واپس چلے گئے ہیں پس آپ نے انہیں بلوایا تو انہوں نے کہا ہمیں اسی بات کا حکم دیا جاتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس اس بات پر گواہ لاؤ سیدنا ابو موسیٰ اللہ عنہ انصار صحابہ کی مجلس میں گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس پر آپ کے لیے ہم میں سب سے چھوٹا شخص ابو سعید خدری رضی ردین گواہی دے گا وہ سیدنا ابو سید خدری رضی عنہ کو ساتھ لے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے یہ حکم مجھ پر مخوی رہا مجھے بازاروں کے سودوں نے مشغول رکھا یعنی تجارت کے لیے نکلنے کی وجہ سے مجھے پتہ نہ چل سکا یہ روایت صحیح اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے باب سلام کے بغیر اجازت طلب کرنا حدیث نمبر 1066 جناب عطا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو سلام کہنے سے پہلے اجازت طلب کرے تو انہوں نے فرمایا اس شخص کو اس وقت تک اجازت نہ دی جائے جب تک وہ سلام نہ کرے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1067 جناب ابن جریج رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص اندر آئے اور السلام علیکم نہ کہے تو اسے کہو نہیں یہاں تک کہ وہ چابی لائے یعنی سلام کرے یہ روایت صحیح ہے باپ جب کوئی بغیر اجازت اندر دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے حدیث نمبر 1068 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جہاں کے اور تو اسے کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1069 سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی آنکھوں کی طرف سیدھا کیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اجازت لینا دیکھنے ہی کی وجہ سے ہے حدیث نمبر 1070 سیدنا سیونٹی بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگھی تھی جس سے آپ اپنے سر کو کھجلا رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا اگر میرے علم میں آ جاتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کنگھی کو ضرور تیری آنکھ میں مارتا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1071 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجازت تو دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1072 سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مبارک سوراخ میں سے اندر جان کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ سیدھا کر دیا تو اس آدمی نے اپنا سر باہر نکال لیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب مرد کسی مرد کو اس کے گھر میں سلام کرے حدیث نمبر 1073 سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس لوٹ آیا پھر انہوں نے میری طرف ایک آدمی بھیجا اور فرمانے لگے اے عبداللہ موسیٰ کیا تم پر میرے دروازے پر ٹھہرنا دشوار ہو گیا تھا جالو کے لوگوں کو بھی اسی طرح تمہارے دروازے پر ٹھہرنا دشوار گزرتا ہے میں نے کہا بلکہ میں نے تو آپ آپ سے تین بار اجازت طلب کی ہے لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا انہوں نے فرمایا یہ تم نے کس سے سنا ہے میں نے عرض کیا میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے فرمایا کیا تم کیا تم نے نبی وسلم سے وہ بات سنی ہے جو ہم نے نہیں سنی اگر تم اپنی اس بات پر گواہ کوئی گواہ نہ لائے تو میں تمہیں عبرت بنا دوں گا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا اور مسجد میں بیٹھی ہوئی انصار کی ایک جماعت کے پاس آیا میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کیا کوئی شخص اس میں بھی شک کر سکتا ہے میں نے انہیں بتا دیا جو کچھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا انہوں نے کہا ہم ہاں، میں سب سے چھوٹا آدمی آپ کے ساتھ جائے گا چنانچہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ میرے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان سے کہا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سیدنا بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی پھر آپ نے دوسری بار سلام کیا پھر تیسری مرتبہ سلام کیا لیکن پھر بھی آپ کو اجازت نہ دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر جو حکم واجب تھا ہم نے پورا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹی تو سیدنا سعد رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے جا کر راستہ میں پا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجزا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کیا میں اسے سن رہا تھا اور آہستگی سے جواب بھی دے رہا تھا لیکن میں اس بات کو پسند کرتا تھا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں پر کثرت سے سلام فرمائے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ نے کہا اللہ کی قسم بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں امانت دار ہوں تو سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں مجھے تیری امانت پر شک نہیں لیکن میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مزید تحقیق کر لوں صحیح البخاری و صحیح مسلم باب آدمی کا کسی کو بلانا ہی اجازت ہے حدیث نمبر 1074 سیدنا عبداللہ باب آدمی کو کسی کو بلانا ہی اجازت ہے حدیث نمبر 1074 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی آدمی کو بلایا گیا تو یقیناً اسے اجازت دے دی گئی یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1075 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے تو جائے پھر وہ قاسد کے ساتھ ہی آ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے 1075 افون یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر ون سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دوسرے آدمی کی طرف قاسد بیجنا ہی اس کی اجازت ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1077 جناب ابو علانیہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید خدری ردین کے پاس آیا میں نے انہیں سلام کیا لیکن مجھے اجازت نہ ملی میں نے پھر سلام کیا لیکن اجازت نہ ملی میں نے تیسری مرتبہ اونچی آواز سے سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا اہل اے گھر والو تم پر سلام ہو پھر بھی اجازت نہ دی گئی میں ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا کہ اتنے میں ایک لڑکا میرے پاس آیا اور کہا اندر داخل ہو جاؤ میں اندر داخل ہو گیا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ نے مجھے فرمایا اگر تو تین مرتبہ سے زیادہ سلام کرتا تو تجھے اجازت نہ ملتی پھر میں نے ان سے شراب بنانے کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کے بارے میں پوچھا میں ان سے جس برتن کے بارے میں بھی پوچھتا تو وہ یہی فرماتے حرام ہے یہاں تک کہ میں نے جف چمڑے سے بنے ہوئے برتن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حرام ہے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کے منہ پر چمڑا لگا کر تسمہ باندھ دیا جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب دروازے کے پاس کیسے کھڑا ہو حدیث نمبر 1078 سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بیان کرتے ہیں کہ نبی جب کسی دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہ بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے اگر اجازت مل جاتی تو ٹھیک ورنہ واپس تشریف لے جاتے یہ روایت حسن ہے باپ جب کسی نے اجازت مانگی اور اسے کہا گیا کہ آتا ہوں تو وہ کہاں بیٹھے حدیث نمبر 1079 جناب عبد الرحمن بن معاویہ بن حدیج رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس آیا اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے کہا اپنی جگہ پر رہو میں ان کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا وہ میرے پاس باہر آئے پانی منگوا کر وضو کیا پھر اپنے موضوع پر مسا کیا میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کیا یہ مسا پیشاب سے وضو ٹوٹنے کی صورت میں بھی کرنا چاہیے انہوں نے فرمایا پیشاب سے یا پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے وضو ٹوٹا ہے تو یہ روایت حسن ہے باب دروازہ کھٹکھٹانا حدیث نمبر 1080 سیدنا انس بن مالک اور بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازوں کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب جس نے سلام کرنے میں بخل کیا حدیث نمبر 1041 سیدنا عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹی قسم کھائے بکیل وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کری اور سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1042 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بڑا کنجوسی وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے اور بے شک لوگوں میں سب سے بڑا آجز ہوا ہے جو دعا کرنے سے آجز ہو یہ روایت صحیح ہے باب بچوں کو سلام کرنا حدیث نمبر 1043 جناب ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بچوں کے ساتھ یہی عمل کیا کرتے تھے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1044 جناب امبسا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ مکتب مدرسے میں بچوں کو سلام کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے باب عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا حدیث نمبر 1045 سیدہ امیحانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے میں نے عرض کیا امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا خوش آمدید صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1046 امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورتیں مردوں کو سلام کیا کرتی تھی یہ روایت حسن ہے عورتوں کو سلام کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 1047 سیدہ اسمہ اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور فرمایا انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بے شک تم میں سے کسی عورت کے بیش کو بے شوہر رہنے کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے شوہر دیتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو جب غصہ میں آ جاتی ہو تو کہتی ہو اللہ کی قسم میں نے اس سے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی بلائی نہیں دیکھی یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور یہی انعام کرنے والوں کی ناشکری ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1048 سیدہ اسما بنتی یزید انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی ہم عمر لڑکیوں میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو اور میں عورتوں میں سوال کرنے کے معاملے میں سب سے تیز تھی چنانچہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انعام کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا اپنے ماں باپ کے پاس بے شوہر رہنے کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر عطا کرتا ہے اور اس سے اولاد عطا فرماتا ہے پھر جب کبھی وہ غصہ میں آ جاتی ہے تو ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی خیر نہیں دیکھی یہ روایت صحیح ہے باب جس نے کسی کو مخصوص کر کے سلام کرنے کو مکرو جانا حدیث نمبر 1049 جناب طارق بن شہاب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے دربار نے آ کر کہا نماز کھڑی ہو چکی ہے یہ سن کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اٹھے تو ہم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ مسجد کے اگلے حصے میں رکو کی حالت میں ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور رکو میں چلے گئے پھر اسی طرح چلتے ہوئے نمازیوں کے ساتھ مل گئے اور جیسا انہوں نے کیا تھا ہم نے بھی کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک آدمی تیزی سے گزرا اس نے کہا السلام علیکم السلام یا ابا عبد الرحمن تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے ٹھیک ٹھیک پہچانا پہنچایا جب ہم نماز پڑھ چکے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ان کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آ جائے ہم میں سے بعض نے بعض سے کہا تو میں سے کون ان سے پوچھے گا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور یوں کہہ دیا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک پہنچایا بن شہاب رحم اللہ نے کہا میں ان سے پوچھوں گا چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگوں کو خاص کر کے سلام کرنا اور تجارت کا اس قدر پھیل جانا ہوگا کہ عورت کہے گی کہ تجارت کے میں اپنے خاون کی مدد کرے گی اور قطع رحمی ہوگی اور علم کا بکھر جانا ہوگا اور جھوٹی گواہی کا ظاہر ہونا اور سچی گواہی کا چھپایا جانا ہوگا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1050 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلائے اور جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہے صحیح البخاری صحیح مسلم باب پردے کی آیت کیسے نازل ہوئی حدیث نمبر 1051 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت دس سال کے تھے میری والدہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمیشہ کہتی تھی چنانچہ میں نے دس سال آپ کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا نزول حجاب کے متعلق مجھے تمام لوگوں سے زیادہ علم ہے سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے نکاح کیا تھا اور انہیں اپنے گھر لائے تھے آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا سب نے کھانا کھایا اور چلے گئے مگر کچھ صحابہ باقی رہ گئے جو دیر تک بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر نکل آئے میں بھی باہر آ گیا تاکہ وہ لوگ بھی باہر چلے جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے میں بھی آپ کے ساتھ چل کر گیا یہاں تک کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ کے حجرہ کے چوکھٹ پر آئے پھر خیال آیا کہ وہ لوگ چلے گئے ہوں گے اس لیے واپس اشرف لائے میں بھی واپس آ گئے یہاں تک کہ آپ سیدہ زینب ردیان کے ہاں داخل ہوئے وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ واپس ہوئے اور میں بھی واپس آ گیا یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خجرہ کی چوکٹ پر پہنچے پھر خیال آیا کہ اب وہ لوگ چلے گئے ہوں گے اس لیے پھر واپس تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا تو اس وقت وہ لوگ جا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا اس وقت پردہ کا حکم نازل ہوا تھا صحیح البخاری باب پردے کے تین اوقات کے بیان میں حدیث نمبر 1052 جناب سالبہ بن ابی مالک کرزی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سوار ہو کر قبیلہ بنی حارثہ کے بائی سیدنا عبداللہ بن سوید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پردے کے تین اوقات کے بارے میں پوچھنے لگے وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان اوقات پر عمل پیرا تھے انہوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں بھی ان اوقات پر عمل کروں تو انہوں نے فرمایا دوپہر کے وقت جب میں اپنے کبڑے اتار دیتا ہوں تو میرے گھر والوں میں سے کوئی بالغ آدمی میرے پاس میری اجازت کے بغیر نہیں آتا مگر یہ کہ میں اسے خود بلاؤں تو یہ اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اور نہ جب فجر طلوع ہو جائے اور لوگ چلنا پھرنا شروع کر دے یہاں تک کہ نماز پڑھ لی جائے اور نہ ہی اس وقت جب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں اور اپنے کپڑے اتار لوں یہاں تک کہ میں سو جاؤں یہ روایت صحیح ہے باب آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھانا حدیث نمبر ون سیدہ تھری عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیث ایک قسم کا کھانا حیث ایک قسم کا کھانا جو کھجورگی اور ستو سے تیار کیا جاتا ہے کھا رہی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کی دعوت دی وہ بھی کھانے لگے اتفاقاً ان کا ہاتھ میری انگلی کو لگ گیا تو انہوں نے کہا اوہو اگر تمہارے بارے میں میری رائے مانی جاتی تو تمہیں کوئی آنکھ نہ دیکھ پاتی اس پر پردے کا حکم نازل ہو گیا یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر جناب سالم بن سرج رحم اللہ جو خولہ بنت قیس رضی اللہ کے غلام ہے اور وہ خارجہ بن حارث رحم اللہ کی دادی ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دادی کو کہتے ہوئے سنا میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ہاتھ یا کہ بعد دیگرے ایک ہی برتن میں پڑھتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب جب کوئی کسی غیر رہائشی گھر میں داخل ہو حدیث نمبر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب کوئی شخص غیر رہائشی گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے السلام علینا عباد اللہ الصالحین سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1056 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تدخلو سے لے کر اہلیہ اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور وہاں رہنے والوں کو سلام کہو اس آیت سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا اس آیت میں یہ حکم مستثنا ہے جو اگلی آیت میں ہے لائس علیکم سے لے کر ما تک تمون تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہیں رہتا اور اس گھر میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز چیز ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہ روایت صحیح ہے باب تمہارے غلاموں کو اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے حدیث نمبر 1057 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آیت الذین ملکت ایمان تمہارے غلاموں کو بھی اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے کے بارے میں فرمایا یہ حکم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں یہ روایت ضعیف ہے باپ اللہ تعالیٰ کا فرمان جب تم میں سے لڑکے بلوگت کو پہنچ جائے حدیث نمبر ون ففٹی ایٹ امام نافع رحم اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی بیٹا بالغ ہو جاتا تو وہ اسے الگ کر دیتے پھر وہ ان کے پاس صرف اجازت سے ہی آتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب اپنی والدہ سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1059 جناب القمہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن مسعود عردی کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ نے فرمایا تم ہر وقت اسے دیکھنا پسند نہیں کر سکتے لہذا اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1060 جناب سلیم بن نظیر مسلم بن نظیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے خزیفہ حذیفہ اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں جنا آپ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس سے اجازت نہیں لوگے تو ممکن ہے کہ اسے ایسی حالت میں دیکھ لو جو تمہیں ناگوار گزرے یہاں پر غلطی سے سلیم ہو گیا ہے تو عربی عبارت میں مسلم ہے مسلم بن یہ روایت حسن ہے باب اپنے والد سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1061 جناب موسیٰ بن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس گیا وہ اندر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے آ گیا انہوں نے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پر ایسا مارا کہ مجھے اپنی سرین کے بل بٹھا دیا پھر کہا کیا تو بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب اپنے والد اور بیٹے سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1062 سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں آدمی اپنے بیٹے اور اپنی والدہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرے اگرچہ وہ بوڑھی ہو اور اپنے بھائی اور اپنی بہن اور اپنے والد سے بھی یہ روایت ضعیف ہے باب اپنی بہن سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1063 جناب عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما سے پوچھا کیا میں اپنی بہن سے بھی اجازت طلب کروں انہوں نے فرمایا ہاں میں نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا میری زیر پرورش میری دو بہنیں ہیں میں ان کی پرورش کرتا ہوں اور ان پر خرچ کرتا ہوں کیا ان سے بھی اجازت لوں فرمایا ہاں کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ ان دونوں کو اریاں حالت میں دیکھے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا الذین آمنوں سے لے کر ثلاث اورات لکم اے ایمان والو تم سے اجازت طلب کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو تمہاری ملکیت میں ہیں اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوگت کو نہیں پہنچے نماز فجر سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین تمہارے لیے پردے کے اوقات ہے فرمایا ان لوگوں کو اجازت کا حکم پردے کے ان تین مواقع میں ہی دیا گیا ہے جو آیت میں مذکور ہے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ اور جب تم میں لڑکے بلوغت کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کری جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اجازت لینا واجب ہے ابن جریج رحم اللہ نے یہ لفظ زیادہ کہے ہیں کہ تمام لوگوں پر واجب ہے یہ روایت صحیح ہے باپ اپنے بھائی سے اجازت طلب کرے حدیث نمبر 1064 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی اپنے والد والدہ اپنے بائی اور اپنی بہن سے اجازت طلب کرے یہ روایت ضعیف ہے باب اجازت طلب کرنا تین بار ہے حدیث نمبر 1065 جناب عبید بن امیر جناب عبید بن عمیر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشری اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت نہ ملی گویا کہ وہ عمر رضی اللہ مشغول تھے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ واپس لوٹ گئے جب سیدنا عمر رضی اللہ فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے عبداللہ بن کیس ابو موسیٰ رضی اللہ کی آواز نہیں سنی تھی اسے اندر آنے کی اجازت دے دو عرض کیا گیا وہ تو واپس چلے گئے ہیں پس آپ نے انہیں بلوایا تو انہوں نے کہا ہمیں اسی بات کا حکم دیا جاتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس اس بات پر گواہ لاؤ سیدنا ابو موسیٰ اللہ عنہ انصار صحابہ کی مجلس میں گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس پر آپ کے لیے ہم میں سب سے چھوٹا شخص ابو سعید خدری رضی ردین گواہی دے گا وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی عنہ کو ساتھ لے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے یہ حکم مجھ پر مخوی رہا مجھے بازاروں کے سودوں نے مشغول رکھا یعنی تجارت کے لیے نکلنے کی وجہ سے مجھے پتہ نہ چل سکا یہ روایت صحیح اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے باب سلام کے بغیر اجازت طلب کرنا حدیث نمبر 1066 جناب عطا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو سلام کہنے سے پہلی اجازت طلب کرے تو انہوں نے فرمایا اس شخص کو اس وقت تک اجازت نہ دی جائے جب تک وہ سلام نہ کرے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1067 جناب ابن جریج رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص اندر آئے اور السلام علیکم نہ کہے تو اسے کہو نہیں یہاں تک کہ وہ چابی لائے یعنی سلام کرے یہ روایت صحیح ہے باپ جب کوئی بغیر اجازت اندر دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے حدیث نمبر 1068 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جہاں کے اور تو اسے کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1069 سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی آنکھوں کی طرف سیدھا کیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اجازت لینا دیکھنے ہی کی وجہ سے ہے حدیث نمبر سیدنا سحل بن سیدنا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے جانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگھی تھی جسے آپ اپنے سر کو کھجلا رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا اگر میرے علم میں آ جاتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کنگھی کو ضرور تیری آنکھ میں مارتا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1071 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجازت تو دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1072 سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کے سوراخ میں سے اندر جان کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ سیدھا کر دیا تو اس آدمی نے اپنا سر باہر نکال لیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب مرد کسی مرد کو اس کے گھر میں سلام کرے حدیث نمبر 1073 سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس لوٹ آیا پھر انہوں نے میری طرف ایک آدمی بھیجا اور فرمانے لگے اے عبداللہ ابو موسیٰ کیا تم پر میرے دروازے پر ٹھہرنا دشوار ہو گیا تھا جالو کے لوگوں کو بھی اسی طرح تمہارے دروازے پر ٹھہرنا دشوار گزرتا ہے میں نے کہا بلکہ میں نے تو آپ سر آپ ردیوں سے تین بار اجازت طلب کی ہے لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا انہوں نے فرمایا یہ تم نے کس سے سنا ہے میں نے عرض کیا میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے فرمایا کیا تم کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہے جو ہم نے نہیں سنی اگر تم اپنی اس بات پر گواہ کوئی گواہ نہ لائے تو میں تمہیں عبرت بنا دوں گا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا اور مسجد میں بیٹھی ہوئی انصار کی ایک جماعت کے پاس آیا میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کیا کوئی شخص اس میں بھی شک کر سکتا ہے میں نے انہیں بتا دیا جو کچھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا انہوں نے کہا ہم میں سب سے چھوٹا آدمی آپ کے ساتھ جائے گا چنانچہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ میرے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان سے کہا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی پھر آپ نے دوسری بار سلام کیا پھر تیسری مرتبہ سلام کیا لیکن پھر بھی آپ کو اجازت نہ دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر جو حکم واجب تھا ہم نے پورا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹی تو سیدنا سعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے جا کر راستہ میں پا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اعزا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کیا میں اسے سن رہا تھا اور آہستگی سے جواب بھی دے رہا تھا لیکن میں اس بات کو پسند کرتا تھا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں پر کثرت سے سلام فرمائے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ نے کہا اللہ کی قسم بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں امانت دار ہوں تو سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں مجھے تیری امانت پر شک نہیں لیکن میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مزید تحقیق کر لوں صحیح البخاری و صحیح مسلم باب آدمی کا کسی کو بلانا ہی اجازت ہے حدیث نمبر 1074 سیدنا عبداللہ باب آدمی کو کسی کو بلانا ہی اجازت ہے حدیث نمبر 1074 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی آدمی کو بلایا گیا تو یقیناً اسے اجازت دے دی گئی یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1075 سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے تو جائے پھر وہ قاسد کے ساتھ ہی آ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے 1075 افون یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر ون 76 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دوسرے آدمی کے طرف قاسد بیجنا ہی اس کی اجازت ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1077 جناب ابو علانیہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید خدری ردین کے پاس آیا میں نے انہیں سلام کیا لیکن مجھے اجازت نہ ملی میں نے پھر سلام کیا لیکن اجازت نہ ملی میں نے تیسری مرتبہ اونچی آواز سے سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا اہل دیار گھر والو تم پر سلام ہو پھر بھی اجازت نہ دی گئی میں ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا کہ اتنے میں ایک لڑکا میرے پاس آیا اور کہا اندر داخل ہو جاؤ میں اندر داخل ہو گیا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ نے مجھے فرمایا اگر تو تین مرتبہ سے زیادہ سلام کرتا تو تجھے اجازت نہ ملتی پھر میں نے ان سے شراب بنانے کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کے بارے میں پوچھا میں ان سے جس برتن کے بارے میں بھی پوچھتا تو وہ یہی فرماتے حرام ہے یہاں تک کہ میں نے جف چمڑے سے بنے ہوئے برتن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حرام ہے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کے منہ پر چمڑا لگا کر تسمہ باندھ دیا جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب دروازے کے پاس کیسے کھڑا ہو حدیث نمبر 1078 سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بیان کرتے ہیں کہ نبی جب کسی دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہ بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے اگر اجازت مل جاتی تو ٹھیک ورنہ واپس تشریف لے جاتے یہ روایت حسن ہے باب جب کسی نے اجازت مانگی اور اسے کہا گیا کہ آتا ہوں تو وہ کہاں بیٹھے حدیث نمبر 1079 جناب عبد الرحمن بن معاویہ بن حدیج رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس آیا اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے کہا اپنی جگہ پر رہو میں ان کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا وہ میرے پاس باہر آئے پانی منگوا کر وضو کیا پھر اپنے موضوع پر مسا کیا میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کیا یہ مسا پیشاب سے وضو ٹوٹنے کی صورت میں بھی کرنا چاہیے انہوں نے فرمایا پیشاب سے یا پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے وضو ٹوٹا ہے ہو یہ روایت حسن ہے باب دروازہ کھٹکھٹانا حدیث نمبر 1080 سیدنا انس بن مالک اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازوں کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب جب کوئی اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو جائے حدیث نمبر 1081 سیدنا قلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صفان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اسے فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ ہرن کا بچہ اور ککڑیا دے کر بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واد مکہ کے بالائی حصے میں تشریف فرما تھے کلدہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے نہ آپ کو سلام کہا اور نہ اجازت چاہی یوں ہی اندر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹو اور کہو السلام علیکم کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں یہ واقعہ سیدنا صفوان رحم اللہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد کا ہے جناب عمر بن ابو سفیان رحم اللہ کہتے ہیں مجھے یہ واقعہ امیہ بن صفان رحم اللہ کا قلدہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا اور اس میں سما کا ذکر نہیں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1082 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نگاہ اندر ڈال دے تو پھر اس کے لیے اجازت کیسی یہ حدیث ضعیف ہے باب جب کوئی یہ کہے میں داخل ہو جاؤں اور سلام نہ کرے حدیث نمبر 1083 جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتی ہوئے سنا جب کوئی شخص یہ کہے میں داخل ہو جاؤں اور سلام نہ کرے تو اسے نہ تو اسے کہ نہیں جب تک کہ تو اجازت کی چابی نہ لائے میں عطا رحمہ اللہ نے کہا کیا سلام اجازت کی چابی ہے انہوں نے فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1084 جناب ربی بن حراش رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بنی عامر کے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کیا میں اندر آ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے فرمایا باہر جا کر اسے کہو کہ یوں اجازت طلب کرے السلام علیکم کیونکہ اس نے اچھے طریقے سے اجازت طلب نہیں کی راوی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو باندھی کے آنے سے پہلے ہی سن لیا اور میں نے کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا آپ کون سی چیز لائے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس خیر ہی لایا ہوں میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں اور لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو اور دن رات میں پانچ نمازیں پڑھو اور سال بھر میں ایک ماہ کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اور اپنے مالداروں سے مال لے کر اپنے غریبوں غریب لوگوں کو دو اس نے کہا میں نے عرض کیا علم کی کوئی ایسی چیز بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بلائی سکھاتا ہے اور بے شک علم میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے پانچ چیزیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا یہ روایت صحیح ہے باب اجازت کس طرح لی جائے حدیث نمبر 1085 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا السلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم کیا عمر رضی اللہ عنہ اندر آ سکتا ہے یہ حدیث صحیح ہے باب جس نے کون کون ہے کے جواب میں کہا میں ہوں حدیث نمبر 1086 سیدنا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرضے کے سلسلے میں حاضر ہوا جو میرے والد کے ذمہ تھا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1000 ایٹی سیون جناب عبداللہ بنی بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے اس وقت ابو موسا اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے میں نے عرض کیا میں بریدہ رضی اللہ عنہ آپ پر قربان ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا کرن سے آل دعوت کی خوش الحانیوں میں سے خوش الحانی عطا کی گئی ہے صحیح مسلم باب جس جب کسی نے اجازت مانگی تو اندر والے نے کہا سلام کے ساتھ اندر آ جاؤ حدیث نمبر 1088 جناب عبد الرحمن بن جدعان جدعان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے اپنے گھر والوں سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو جواب ملا سلام کے ساتھ اندر آ جاؤ انہوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا یہ روایت صحیح ہے باپ گھروں کے اندر جھانکنا حدیث نمبر 1089 سیدنا ابو رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نظر اندر چلی گئی تو پھر اجازت کیسی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1090 جناب مسلم بن نظیر نذیر اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اندر جانگتے ہوئے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں سیدنا حزیفہ اللہ عنہ نے فرمایا تیری آنکھ تو اندر داخل ہو چکی ہے البتہ تیرا دھڑ داخل نہیں ہوا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر افن ایک آدمی نے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت مانگوں فرمایا اگر تو اجازت نہیں مانگے گا تو وہ چیز دیکھ بیٹھے گا جو تجھے بری لگے گی حدیث نمبر 1091 سیدنا سیدنا انس انس رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر آیا اور دروازے کی سوراخ سے اندر جھانکنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر یا تیز دھار والی لکڑی اٹھائی اور دیہاتی کا قصد کیا تاکہ دیہاتی کی آنکھیں پھوڑ دے پس وہ چل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی جگہ کھڑا رہتا تو میں ضرور تیری آنکھ پھوڑ دیتا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1092 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں کو اجازت لینے سے پہلے ہی گھر کے صحن سے آلود کیا تو یقیناً اس نے نافرمانی کی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1093 سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر کے اندر دیکھے یہاں تک کہ اجازت لے لے پھر اگر اس نے ایسا کر دیا تو یقیناً وہ داخل ہو گیا اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ کسی قوم کی امامت کرائے اور انہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو دعا کے ساتھ مخصوص کر لے اور دعا ختم کر دے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ اس حال میں نماز پڑھے کہ پیشاب روکے ہوئے ہو یہاں تک کہ فراغت حاصل کر لے امام ابو عبداللہ رحم اللہ نے کہا اس باب کی مرویات میں سے صحیح صحیح ترین یہی حدیث حدیث ہے ہے یہ باب جو سلام کر کے گھر میں داخل ہو اس کی فضیلت حدیث نمبر 1094 سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے اگر وہ زندہ رہے تو کفایت ہوگی اور اگر مر گئے تو جنت میں داخل ہوں گے وہ شک جو سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی ذمہ داری اللہ عز و جل پر ہے وہ شخص جو گھر سے مسجد کی طرف نکلا تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ عز و جل پر ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ عز و جل پر ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1095 جناب ابو زبیر رحم اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے سیدنا جابر رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو جب اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو انہیں سلام کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے ابو زبیر رحم اللہ نے کہا میں تو ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی توجہ ہی توجہ توجہ ہی سمجھتا ہوں وَإِذَا خُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو یہ روایت صحیح ہے باب جس گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر الہی نہ ہو اس گھر میں شیطان رات گزارتا ہے حدیث نمبر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہونے کے وقت اور کھاتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں رات کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکانہ پا لیا اور اگر وہ اپنے کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا ٹھکانہ بھی پا لیا اور کھانا بھی صحیح مسلم باب جہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں لی جاتی حدیث نمبر 1097 جناب آئین خوارزمی آئین خوارزمی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ اپنی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھی نے انہیں سلام کیا اور کہا کیا میں اندر آ جاؤں تو سیدنا رضی اللہ عنہ نے فرمایا آ جاؤ یہ ایسی جگہ ہے جس میں داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں لیتا پھر انہوں نے ہمیں کھانا پیش کیا ہم نے کھانا کھایا پھر وہ نبیز کا پیالہ لائی انہوں نے خود بھی پیا اور ہمیں بھی پلایا یہ روایت ضعیف ہے باب بازار کی دکانوں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا حدیث نمبر 1098 امام مجاہد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار کی دکانوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگا کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1099 جناب عطا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کپڑے بیچنے والے کے سائبان میں داخل ہوتے وقت اجازت مانگا کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے باپ اہل فارس سے کیسے اجازت لی جائے حدیث نمبر 1100 جناب ابو عبد الملک رحم اللہ جو مسکین بنت عاصم بن عمر بن خطاب رحمہ اللہ کے غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری مالکہ نے سیدنا ابو رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو وہ میرے ساتھ ہی چلے آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فارسی زبان میں کہا اندر ہم اندر آ جائے ہم اندر آ جائے میری مالکہ نے بھی فارسی میں کہا اندرون آ جائے پھر وہ کہنے لگی اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس عشاء کے بعد ملنے والی عورتیں آتی ہے کیا میں باتیں کر سکتی ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں جب تک کہ تو وطر نہ پڑھ لے پھر جب وطر پڑھ لے تو وطر کے بعد کوئی بات کرنا مناسب نہیں یہ روایت ضعیف ہے باب ذمی جب خط میں سلام لکھے تو اس سے جواب دیا جائے حدیث نمبر 1101 جناب ابو عثمان نحدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک کسان کی طرف خط لکھا اور خط میں اسے سلام لکھا آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ اسے سلام کرتے ہیں حالانکہ وہ کافر ہے تو انہوں نے فرمایا اس نے مجھے خط لکھا اور مجھے سلام کیا لہذا میں نے اسے جواب دیا یہ روایت صحیح ہے باب زمیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرے حدیث نمبر 1102 سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل یہود کی طرف جاؤں گا تم انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرنا جب وہ تمہیں سلام کری تو جواب میں وعلیکم کہہ دینا یہ روایت صحیح ہے جناب ابن عساق رحم اللہ سے ایک دوسری سند میں بھی اسی طرح مروی ہے اور اس نے یہ الفاظ زیادہ کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حدیث نمبر oh سیدنا ابو تھری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور انہیں سب سے تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کرو صحیح مسلم باب جس نے زمی کو اشارے سے سلام کیا حدیث نمبر 1104 جناب الکمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم کسانوں کو اشارے سے سلام کیا تھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1105 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس نے کہا السلام علیکم تمہیں موت پڑے السلام علیکم تمہیں موت پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے جواب میں السلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی نے السلام علیکم کہا ہے چنانچہ یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اس بات کا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر وہی لوٹاؤ جو اس نے کہا ہے صحیح مسلم باب ذمیوں کو سلام کا جواب کیسے دیا جائے حدیث نمبر 1106 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب یہود میں سے تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیک لہذا تم بھی جواب میں وعلیک کہو صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1107 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے فرماتے ہیں سلام کا جواب دو خوا یہودی ہو عیسائی ہو یا مجوسی ہو یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خُيِّتُم بِتَحِيَّتٍ بے فحیو سنامن منہا اور ردوہا اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو یہ روایت حسن ہے باپ ایسے مجلس کو سلام کرنا جس میں مسلمان اور مشرق دونوں ہوں حدیث نمبر 1108 سیدنا عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھدی پر سوار ہوئے جس پر فد کی چادر کی اوپر پالا نہ رکھی ہوئی تھی آپ نے سیدنا عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا آپ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں آپ کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں عبداللہ بن عبائی بن سلول بھی تھا یہ واقعہ عبداللہ بن عبائی کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے اس مجلس میں مسلمان مشرقین اور بت پرست سب ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے پس آپ نے انہیں سلام کیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اہل کتاب کو خط کیسے لکھا جائے حدیث نمبر 1109 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ ہیراکل نے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے اپنے صحابی دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بصری کے بصرہ کے گورنر کی طرف بھیجا تھا اس نے وہ ہیرقل کو پہنچا دیا تھا ہیرکل نے اسے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد رحم والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم رومی ہیرکل کی طرف سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا اللہ تجھے دہرا اجر دے گا اور اگر تو نے منہ پھیرا تو بے شک تجھ پر تیری ساری رعایا کا گناہ بھی ہوگا اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ قرار دے پھر اگر وہ لوگ اعراض کرے تو تم کہہ دو گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب اہل کتاب السلام علیکم تمہیں موت پڑے کہیں حدیث نمبر 1110 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر کہا کیا آپ نے نہیں سنا جو کچھ انہوں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے اور میں نے وہ الفاظ انہیں پر لوٹا دیے ہماری بدعا ان کے بارے میں قبول ہوگی اور ان کی بدعا ہمارے بارے میں قبول نہیں ہوگی یہ روایت صحیح ہے باب اہل کتاب کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دیا جائے حدیث نمبر 1111 سیدنا ابو رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم راستے میں مشرقین سے ملاقات کرو تو انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور انہیں تنگ ترین راستے کی طرف جانے پر مجبور کر دو یہ روایت شاز ہے یعنی یہ روایت ضعیف ہے باب ذمی کو کیسے دعا دے حدیث نمبر 1112 جناب یحییٰ بن ابو عمر شیبانی رحم اللہ اپنے والد سے وہ سیدنا اقبا بن عامر جوہنی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کی شکل سورہ مسلمانوں جیسی تھی اس نے سلام کیا تو آپ آپ نے اس کے جواب میں وعلیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا آپ کے غلام نے آپ سے کہا کہ یہ تو عیسائی ہے چنانچہ سیدنا اکبر رضی اللہ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے گئے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں تو ایمان والوں پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ تیری زندگی لمبی کرے اور تیرے مال اور اولاد میں کسرت کرے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1100 تھرٹین سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون بھی مجھے کہے بارک اللہ فیق اللہ تجھ میں برکت دے تو میں جواب میں کہوں گا وفیق اور تجھ میں بھی حالانکہ فرعون تو مر چکا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1114 سیدنا ابو موسیٰ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید سے چینکا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یرحمکم اللہ کہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہدیکم اللہ کم بالکم اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حال کی اصلاح کرے یہ روایت صحیح ہے باب جب عیسائی کو لا علمی میں سلام کہہ بیٹھے حدیث نمبر 1115 جناب عبد الرحمن رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک عیسائی کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو عیسائی تھا چنانچہ جب آپ کو پتہ چلا تو وہ تو واپس اس کے پاس آئی اور فرمایا میرا سلام مجھے واپس کرو یہ روایت حسن ہے باب جب کوئی کہے کہ فلاں شخص تجھے سلام کہتا ہے حدیث نمبر 1116 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبریل علیہ السلام تجھے سلام کہتا ہے تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمت اللہ اور اس پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو صحیح البخاری و صحیح مسلم باب خط کا جواب دینا ضروری ہے حدیث نمبر 1117 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک میں تو خط کے جواب کو سلام کے جواب کی طرح ضروری سمجھتا ہوں یہ روایت حسن ہے باب عورتوں کو خط لکھنا اور ان کا جواب دینا حدیث نمبر 1118 عائشہ بنت طلحہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہیں کرتی ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا جس وقت میں ان کی پرورش میں تھی لوگ ان کے پاس ہر شہر سے آتے رہتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے کی وجہ سے بوڑھے تو مجھے بیٹی کہتے اور نوجوان مجھے اپنی بہن کہتے تھے چنانچہ وہ میرے پاس ہدیہ بیچتے رہتے اور مجھے مختلف شہروں سے خط بھی آتے رہتے تھے میں سیدہ عائشہ سے کہتی اے خالہ یہ فلاں کا خط ہے اور اس کا ہدیہ ہے تو سیدہ عائشہ مجھے فرماتی اے بیٹی اس کا جواب دو اور اس کا بدلہ دو اگر تیرے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تو میں تجھے دے دیتی ہوں بنتے طلحہ رحمت اللہ کہتی ہے یعنی عائشہ بنت طلحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتی ہے کہ پھر وہ مجھے دے بھی دیا کرتی تھی یہ روایت حسن ہے باب خط کی ابتدا کیسے کی جائے حدیث نمبر 1119 جناب عبداللہ بن دینہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کو ان کی بیعت کرنے کا خط یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر المؤمنین عبد الملک کی طرف سے ہے عبد الملک کی طرف ہے آپ پر سلام ہو میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ اور اس کے رسول کی طریقے کے مطابق جس قدر مجھ سے ہو سکا آپ کے لیے سما و تعاد کا اقرار کرتا ہوں صحیح البخاری باب اما بعد حدیث نمبر 1120 جناب زید بن اسلم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا میں نے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اما بعد لکھتے ہوئے دیکھا یہ روایت صحیح ہے باب خطوط کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے حدیث نمبر حدیث نمبر 1121 جناب حشہ بن عروہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط میں سے کئی خطوط کو دیکھا جہاں کوئی بات ختم ہوتی وہی ام آباد لکھا ہوتا یہ روایت صحیح ہے باب خطوط کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے حدیث نمبر 1122 جناب خارجہ بن زید رحمہ اللہ آل زید بن ثابت کے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط زید بن ثابت کی طرف سے اللہ کے بند امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے اے امیر المؤمنین آپ پر سلام اور اللہ کے رحمت ہو میں آپ کے سامنے اسی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1123 جناب ابو مسعود جریری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حسن بصری رحم اللہ سے خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ خطوط کا ابتدائی حصہ ہے یہ روایت صحیح ہے باب خط کے شروع میں کس کا نام لکھا جائے حدیث نمبر 1124 امام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا ماویہ اللہ عنہ سے کوئی کام تھا تو انہوں نے ان کی طرف خط لکھنا چاہا لوگوں نے کہا ان کے نام کے ساتھ ابتدا کرے لوگ برابر یہی کہتے رہے مگر انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماویہ کی طرح یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1125 جناب انس بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خط لکھا تو انہوں نے فرمایا یوں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فلاں کی طرح یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1126 جناب انس بن سیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یوں خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں کے لیے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے لفظ فلاں کے لیے لکھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو یہ خط تو اس کے لیے ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1127 جناب خارجہ بن زید آل زید بن ثابت کے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں سیدنا زید رضی اللہ نے یہ خط لکھا زید بن ثابت کی طرف سے اللہ کے بند امیر المؤمنین معاویہ اللہ عنہ کے لیے اے امیر المؤمنین آپ پر سلام اور اللہ کے رحمت ہو آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1128 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اور آپ رضی اللہ نے مکمل حدیث بیان کی جس میں یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے ساتھی کو یوں خط لکھا فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے یہ روایت ضعیف ہے باب یہ پوچھنا کہ تو نے کس حال میں صبح کی حدیث نمبر 1129 سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزب خندہ کے دن جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ زخمی ہو گئی تو اس تو ان کی حالت خراب ہو گئی لوگوں نے انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا جسے رفیدہ جسے رفیدہ کہا اللہ عنہ کہا جاتا تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدنا سعد رجن کے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے تو نے شام کس حال میں کی اور جب صبح کو جاتے تو فرماتے تو نے صبح کس حال میں کی وہ اپنا حال بتا دیتے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1130 جناب عبداللہ بن بن مالک انصاری رحم اللہ اور کعب بن کاصاری رضی اللہ میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے خبر دی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس مرض میں نکلے جس میں آپ کی وفات ہو گئی تھی تو لوگوں نے پوچھا اے ابو حسن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں صبح کی انہوں نے کہا الحمدللہ آپ نے افاقہ مرض کی حالت میں صبح کی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تجھے بتاتا ہوں اللہ کی قسم تین دن بعد تمہیں لاٹھی کا بندہ بننا پڑے گا اور اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مرض میں جلد ہی وفات پا جائے گے کیونکہ میں عبد المطلب کے بیٹوں کے چہروں کو موت کے وقت پہچان لیتا ہوں تم ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ خلافت کن لوگوں میں ہوگی اگر یہ ہم میں ہو تو ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ دوسروں میں ہے تو ہم آپ سے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق کچھ وصیت فرما دے سیدنا علی رضی اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس کے متعلق آپ سے پوچھ لیا اور آپ نے ہمیں اسے منع کر دیا تو لوگ اس کے بعد ہمیں کبھی بھی خلافت نہیں دیں گے اللہ کی قسم میں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سوال نہیں کروں گا صحیح البخاری باب جس نے خط کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنا نام اور مہینے میں دس دن باقی یعنی بیس تاریخ لکھی حدیث eleven hundred eleven hundred thirty one جناب ابن ابی زناد رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ خط خارجہ بن زید رحم اللہ اور آل زید کے بزرگوں سے حاصل کیا ہے جس کا مضمون یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط زید بن ثابت کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المؤمنین معاویہ کے لیے ہے اے امیر المؤمنین آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد آپ نے مجھ سے دادا اور بائیوں کی میراث کے بارے میں پوچھا ہے پھر پورے خط کا ذکر کیا اور آخر میں کہا کہ ہم اللہ سے ہدایت حفاظت اور اپنے تمام معاملات میں استقامت کا سوال کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم گمراہ ہوں یا جہالت برتے یا ہم اس چیز کے مکلف بنے جس کا ہمیں علم نہیں اور سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی مغفرت ہو یہ خط وحیب نے برد جمعرات اٹھارہ رمضان فورٹی ٹو ہجری کو لکھا ہے یہ روایت حسن ہے باب تمہارا کیا حال ہے حدیث نمبر 1132 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہیں ایک آدمی نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر سیدنا عمر رضی ردی الہن نے اس آدمی سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے یہی چاہتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب جب پوچھے کہ تو نے کس حال میں صبح کی تو کیا جواب دیا جائے حدیث نمبر 1133 سیدنا جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے کس حال میں صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم سے بہتر ہوں گے ہوں جس نے نہ کسی جنازے میں شرکت کی اور نہ ہی کسی مریض کی عیادت کی یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1134 جناب مہاجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بھاری جسم والے صحابے کے پاس بیٹھا کرتا تھا جب ان سے پوچھا جاتا کہ تو نے کس حال میں صبح کی تو وہ فرماتے تھے ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1135 جناب سیب بن وحیب صحیح رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو طفیل رحم اللہ نے کہا کہ تیری عمر کتنی ہے میں نے عرض کیا تینتیس سال کا ہوں پھر انہوں نے کہا کیا میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ بیان کروں میں نے بن یمار رضی اللہ عنہ سے سنی ہے قصفہ میں سے ایک شخص تھا جسے بن بنی سلائی کہا جاتا تھا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی اور میری عمر اس دن تینتیس ہی تھی جتنی آج تمہاری عمر ہے ہم دونوں مسجد میں سیدنا حضیفہ کے پاس آئے میں لوگوں کے اخیر میں بیٹھ گیا اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے بندے آپ نے کس حال میں صبح کی یا پوچھا کس حال میں شام کی انہوں نے کہا میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ احادیث کیسی ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس پہنچتی ہے سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو میری طرف سے کیا بات پہنچی ہے اے عمر بن صلیح انہوں نے کہا کچھ ایسی احادیث ہیں جنہیں میں نے نہیں سنا سیدنا خزیفہ رضی اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں تم سے وہ احادیث بیان کروں جو میں نے سنی ہے تو تم رات چھا جانے کی تک میرا انتظار نہ کرو بلکہ مجھے قتل کر دو گے لیکن اے عمر بن سالی ایک بات یاد رکھو جب تو قبیلہ کیس کو دیکھے کہ وہ ملک شام کے والی بن گئے ہیں تو بچ کے رہنا اللہ کی قسم کیس اللہ کے ہر مومن بندی کو خوف زدہ کر کے یا پھر اسے قتل کر کے ہی چھوڑیں گے اللہ کی قسم ان پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ وہ ہر جگہ پر قبضہ کریں گے عمر بن سلئے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کی اس دن اپنی قوم کے لیے کیا مدد ہوگی انہوں نے فرمایا یہ میرا کام ہے پھر یہ فرمایا کر وہ بیٹھ گئے یہ روایت ضعیف ہے باب بہترین مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہوں حدیث نمبر 1136 جناب عبد سکس جناب عبدالرحمٰن بنی ابی امرہ انصاری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ایک جنازے کی اطلاع دی گئی راوی کہتا ہے وہ پیچھے رہ گئے یہاں تک لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے پھر اس کے ساتھ وہ تشریف لائے جب لوگوں نے انہیں آتا ہوا دیکھا تو جلدے سے ان کے لیے ہٹ گئے اور ان میں سے بعض اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ ان کی جگہ پر بیٹھ جائے سیدنا ابو سعید رضی اللہ نے فرمایا نہیں بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بہترین مجلس وہ ہیں جو کشادہ ہو پھر وہ ایک طرف ہٹ کر ایک کشادہ مجلس میں بیٹھ گئے یہ روایت صحیح ہے باب قبلہ کی طرف رخ کرنا حدیث نمبر 1137 جناب بن منقض رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اکثر قبلہ رخ بیٹھتے تھے ایک دفعہ یزید بن عبداللہ بن قیست رحم اللہ سورج طلوع ہونے کے بعد آیت سجدہ کی آیت تلاوت کی انہوں نے اور باقی بھی سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گوٹ بند کھولا پھر سجدہ کیا اور فرمایا کیا تو نے اپنے ساتھیوں کو ساتھیوں کا سجدہ نہیں دیکھا بے شک انہوں نے ایسے وقت میں سجدہ کیا جب نماز کا وقت نہیں تھا یہ روایت ضعیف ہے باب جب کوئی مجلس سے اٹھ کر جائے پھر واپس اپنی جگہ لوٹ آئے حدیث نمبر 1138 سیدنا ابو خرار رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے پھر واپس اسی جگہ لوٹ آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے صحیح مسلم باب راستے میں بیٹھنے کا بیان حدیث نمبر 1139 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم اس وقت چھوٹے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کہا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا اور خود راستے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ آیا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یوں میں نے اپنی والدہ امی سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچنے میں دیر کر دی تو انہوں نے پوچھا تجھے کس نے روک لیا تھا میں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بیجا تھا انہوں نے کہا وہ کیا تھا میں نے کہا وہ ایک راز ہے انہوں نے کہا پھر میری والدہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کر یہ روایت صحیح ہے